سورت حامیم السیدہ اس کا دوسرا نام سورہ بھی ہے اور اصل میں جو سورہ سیدہ صرف کہلاتی ہے جو کہ سورہ احزاب سے متصل قبل تھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سورہ اس کا پورا نام ہے الفلامی السجدہ یعنی سجدے والی یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں تو حامی مسجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامی سے اور وہ ہے الفلامی مت سیدہ لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی یہ حامی مسجدہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت یعنی ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی عقیدے میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی اپنے خیالات کو نظریات کو باطل توہمات سے مشرکانہ خیالات سے نکال دیا توحید سے اس کا باطل منور ہو گیا اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا اس کی بندگی یا تو ہم اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے تب تو بڑی سہولت ہے آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دین کے نیچے آ گیا خلافت راستہ میں کیا شکل تھی یہی تو تھی اب نہیں ہے باطل غالب ہے تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد اور کتنی کریں گے اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے کفر کا نظام ہے یہ ساری چیزیں تو ہے تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کے فرد ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ اس کو ذہن کبھی ریکنسائل نہ کرے کبھی تسلیم نہ کرے دل میں اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے اپنی صلاحیت میں سے اپنے اوقات میں سے کم سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے و عیال کے لیے رکھے جو سب سسٹمس لیول کا ہو اور باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کروں یہ کفارہ ہو جائے گا جس شخص نے یہ کام کر لیا اب اسے کیا کام کرنا ہوگا اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے جمعیت چاہیے جماعت چاہیے پوری قوت چاہیے وہ قوت کیسے آئے گی جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے تو دعوت اللہ یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے سورہ حامی سعیدہ کا توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی انفرادی سطح پر توحید فی عبادت توحید فی دعا اور دونوں مخلصین اللہ الدین کی شرائط کے ساتھ اب یہ دعوت کا ہے لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ اس کا آرجن کیا ہے اعلی دعوت کیا قرآن مجید لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ چھ مقامات پر چھ رکو ہیں کل لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے اس میں سولہ جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت سے ہے ایک یہ تیسری صورت ہے اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلیٰ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں انضار قرآن کے ذریعے سے تفشیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن کے ذریعے سے تزکیر نفس قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور واض قرآن کے ذریعے سے یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی عام جو مضامین ہیں جو بکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے اور کچھ اور علمی نکات بھی اور ملیں گے ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہوئی ہے کتاب الفصلت آیات ہو یہی سے اس کا دوسرا نام جو ہے سورہ فصلت یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹ ایک ہوتا ہے کوئی گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شے علیحدہ واضح کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل سے علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں قومی یا نمون لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں بشیر و نذیرہ اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں پئنما یس سر نہ ہو بلسانے کا جو تمشیرا بے متقین و تم زیرا قومن لمدہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں اے نبی آسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑا لو ہے تو آج اگر اکثر ہوں فہم گا معاون تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں وہ سنتے ہی نہیں وقال مما منافی اکنات اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہمارے ہاں وہ کھانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وفی آزانہ ارے محمد ہمارے کانوں میں شکل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے وہ ادب کے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے تو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر جلاف ہے پردے پڑے ہوئے آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہمارے کانوں کے اندر سبب ہے وہ بینا اور بین کا حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان پہ پردہ حائل ہے فامل عاملون یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنا سا کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے کل انما انا بشر ہوں اس اب دیکھیے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہہ دیجیے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یوں ہائی لہی ہے اب میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کی جا رہی ہے مجھ پر انما اللہ کو اللہ واحد کہ تمہارا اللہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا کیونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے بس ان کے لئے ہے تو بس اسی کی طرف سیدھے رکھو اپنے رخ کو بس تخرو اور اسے استغفار کرو جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غفلت میں زندگی گزری ہے جو شرک کے اندر کفر میں رہے ہو وہ المشرقین اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرقین کے لیے اللہ دین اللہ نے زکا تھا وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے یوتون تو زکاتا اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے وہ لذیذ اللہ یوتون تو زکاتا لیکن یہ زکوٰۃ ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینے میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکے میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لمبی معنی میں آئے گا زکوٰۃ پاکیز بھی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ سے تسکیہ نفس کا الزین اللہ یوتون تو زکاتا وہ ہوں بھی آخرت اور آخرت کے وہ ممکن نہیں ان الزین امن عامن صالحات لحم غیر ممنون وہی سائمن ٹینجس کنٹراسٹ والا اسلوب جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے کافروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا دائمی اجر ہے کم خلق الارض فی یومین ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں وطن لہو اندازہ اور تم اس کے لیے بندے مقابل ٹھہرا رہے ہو ضد بنا رہے ہو ضد بنا رہے ہو اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو اگر انڈیپینڈنٹ ہے اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر ساورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو یورنٹ ہے تو واش تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے آکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا ساورنٹی کسی کے لیے چاہے فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے وہ گویا کہ اللہ کے مدعے مقابل ہو گئے زال کا رب العالمین وہ ہے تمام جہانوں کا رب افیہ افیحا بن فوقہ و بارک افیہ و قدر افیہ اقوات حافیہ اور ایام اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو کے لنگر ڈالے وہ بار کا اور اس میں برکات پیدا کی وہ قدر افیہ کہا اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دی اندازے کے مطابق یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شے ہے پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا اس مٹی کے اندر وہ ساری روئندگی کا پیدا ہو جانا صلاحیتیں پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کرا تھا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈس تھے صرف ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈس پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے سوال سائلی اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت روئندگی ہے خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے یہ سب کے لیے ہے برابر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے سمت سوا ان پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وہی دخان اور ابھی وہ ایک دھوئے کے مانند تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھی سات آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے ارد کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولا تھا آگ کا گولا بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیحدہ ہو کر جو ہے گلیکسیز بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا بھیا میں دھواں سا تھا اللہ ولیل ارض اتیا اور کرہن تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی چاہے جبرن ہمارا حکم ہے کالتا تعینات دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنی پوری دلی آبادگی کے ساتھ سب آسمان پھر ہم نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اور یہ کئی مرتبہ آ چکا گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آ چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھ دنوں میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پہ اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا اس کے اندر زمین کی شکل بننا پھر یہ سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے ابھی ہمیں جیسا کہ بدرس کیا کہ ہم سات سات آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھ دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکوینس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی وہ فی کل سمائن ام رہا اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وہی کر دیا اس کا حکم اس کا امر ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وہی کر دیا وزین دنیا میں مساوی ہا اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے وہ حفظ اور حفاظت کے لیے اس لیے کہ وہی سے در حقیقت میزائل جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ظال کا تقدیر العزیز العلیم یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے پھر اے نبی اگر یہ اعراض کرے فقل اندر تو کم سا تم ان سے کہہ دیجیے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کوئی بہت بڑی کڑک مثلا سائقت عادل و ثبوت جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثبوت پر اس جات ہم رسول من بین ادیم امن من خلفہم جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے آج اور سمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ آئے رسول آئے اللہ اللہ اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو کالو لو شاہ رب اللہ ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا ہو آتے کسی کو بھیجنا تو فرشتے راضی کر دیتا نما بے ماں ارسل تم بھی کافر کافروں تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اماں تو آج کا کیا حاصل ہوا جہاں تک آج کا معاملہ تھا فسپٹ برو سے انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر حق نہ حق کالو من مشد اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں اولم یرو ان اللہ اشد خلق اشدو کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں لیکن ایک ہستی تو تھی نا وہ کانو بے آیات نا اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے فارسلنا علیہ ریحن سر سور فی ایامن احساس تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی اور یہ جو مصیبت کے دن تھے نحوست کے دن تھے فی ایام نحسات ان میں سب علیہ و سمانیت ایام دوسری جگہ آئے گا یہ یہ جو چلی ہے تیز نہایت باد سر سر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جھکر چلا ہے نزی کا ہم عذاب الخذ تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسواں کو عذاب کا پھر حیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں بل عذاب الآخرت افزا محم یوں سرور باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہ اما سمود و فہدینا ہو اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی ہم نے اپنا نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا انہیں نشانی بھی دکھا دی فستحب العما الہدا ہودا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو اندھے پن کو ہی محبوب رکھا انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا حقائق کو دیکھنا اور اس سے انکار کیا فستحب العامہ الگ خدا انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے تو اقضت حمل العذاب تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے عذاب الحو نے وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا بیما قانون ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں وہ نج الد و قانو یا اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی تھی وہ یوم و آزا اللہ فہم یو اور جس دن یہ اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آپ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی ان کی گریڈ ہوں گے ان کے بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے جاؤ ہا شہید آ تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف دیکھیے علیہم علیہم علیہ کے میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا شہادت الا یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا ہمیں کہا گیا کونو قوامین للہ شہدا بالقسط اور کونو قوامین بالقسط شہدا للہ اللہ کے حق میں گواہی دو جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی گواہی دو تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سم و ان کے کان و ابسار اور ان کی آنکھیں و جلود ہوں اور ان کی چھالیں چمڑے بما کالو یا ملون جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وہ کالون جلود دنو اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنی جلدوں سے نیما شاہد تم آ جائے نا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی کالو انتقن اللہ النبی انتقا کل تنشید وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ اب تصویر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ام بن شعین اللہ جو سب میں ہم دہی بلا تف اللہ ہوں لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا رہے ہیں تو آج ہمیں بھی اللہ اس اللہ نے زبان دے دی ہے بوجائی ہے کالو ان تقل خلق الا مرہ اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وہ لہجا اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وما کو تم تسترون یشد علیکم اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا اسی لیے اب آدمی جو جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اب تم کیسے چھپتے تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یشد علیکم تم سمو کو تمہارے اپنے کان بلا افساروں اور تمہاری اپنی آنکھیں ولا جلود کم اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی ولا کن ضرن تم ان اللہ و کثیرم مما تھا بلون بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں جو مشائین جو کہ ارسطو کے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے عالم جزیات نہیں جزیات سے اس سے بحث نہیں اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں انہیں کو وہ جانتا ہے اللہ و انا الہ راجعون لذی زن تم رب لم یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اردا کم اسی زن نے تمہیں غارب کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے یہ بات جو ہے اصل معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی من الخاصرین تو پھر تم آج بالکل خسارا پانے والوں میں ہو گئے فعین یسبر ہوں و لارو تو اب اگر یہ صبر کریں تو آج ہی ان کا ٹھکانا ہے اب تو چاہے کریں نہ کریں ان یزبر تو اچھا ہے صبر کرو باقی یہ کہ اگر یہ وہی یستاب فما لہم من المعتبین اور اگر یہ چاہے کہ انہیں کو موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور پھر چھوڑ دیے جائیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے وہ معافی تو دنیا میں مانگتے استغفار کرتے اپنی اس زندگی میں کرتے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند اور اب عالم برزخ میں یا عالم آخرا میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں قیل قرآن اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں فضین الحم ماں بین جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ جو علیکم حفظہ تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں کہ رامن کاتبین یا لمول ما فلون اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی نظر نہیں پہنچا سکتا لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وہ قیزنا لہم قرآن قرآن لہم ماں بینا تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قریب ان کے ساتھی فضین الحم مابینا تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وبا خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ حق علیہ القول فی قد خلط نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی اسی میں وہ کھب گئے اور اسی میں گم ہو گئے حق علیہ القول تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی وہ سچی ثابت ہوئی فی عموماً قد خلط من قبل ہی الجن والانس تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے اور انسوں کی گزر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے انہم قانون خاصرین یقیناً وہ خسارے پانے والے تھے اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے وہ کفر اللہ تسما الحاد القرآن و الغفی ہے لال نتو یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی کیونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا تو اس کا خطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تو تم چلے جاؤ گے لا تسما لحاظ قرآن اب اس کو سمجھ لیجئے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے کوئی ریڈیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے لیکن اگر کہیں خدا نہ خاصہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں آنکھیں کھل رہی ہوں واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الخدا کے خلاف جو شور اٹھا اس ملک کے اندر آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی دور درشن پہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بینک ہے پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام رشن نہیں کر سکتا باقی لوگ جو ہیں وہ مشرق کی بات کر جائے کوئی مغرب کی بات کر جائے نہ کوئی تسلسل ہو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل ہک اپ پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا اس کے تدریج ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوتیں اسے گوارا نہیں کر سکتی تو فرمایا وہ قال الزین کفر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لا مت سنو اس قرآن کو ہے اور اس کے اندر تم کیا کرو کرو شور مچایا جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے لال نقل تغل تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہا اہل لا مقام الکم اليوم آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں کوئی ٹھکانا نہیں پر یہ لوٹ جاؤ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں فلا رزی تنظیم کفر شدید اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہد الناس بیناتی من الہدا والفرقان میری سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لیے اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے تو ہم ان لوگوں کو فلاں نزی وہی اسلوب ہے بہت زوردار ہم لازمن ان کو مزہ سکھائیں گے ان کافروں کو عذاب شدید بہت سخت عذاب کا اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے بہت برا سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جگہ اور ان کی سزا معیت ہوگی جزا آدا اللہ نار یہ ہے جزا جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے یہ قرآن کے دشمن ہے اللہ کے دشمن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے لہو فیحا دار الخل اور اس آگ میں ان کے لیے ہمیشہ کا رہنا جزام بیما بے آیات نا یہ بدلہ بدلا ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے کفر ربنا ارن من الجن والانس اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس کی ہوں گی وہ کہیں گے وابلہ کریں گے پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جو ہمیں روکتے رہے جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے جنہوں نے ہماری اپنے پر پردے ڈال دیے ان کو ہمارے سامنے لا تاکہ ہما الحما تحتا نہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رو دیں کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برگلایا ان سے ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دنوں میں پیدا کیے اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے روک بن گئے وقال الدین قبر الجن والانس اللہ جن اقدامنا الحما من الاسفلين تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے سب سے گھٹیا ان الزین اقال رب اللہ یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی یہ ہمارے منتخب نصاب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے پہلے حصے میں چار درس ہیں اور میں نے ارض کیا تھا آپ کو کہ اس میں روس جو ہیں وہ جامع ہے سورت العصر نجات کے لیے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں ان انسان خس ان الزین امن و صالحات و بالحق و تواس و وی یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے تین ہی صورتیں تین تین آیتوں کی ان میں سے ایک یہ پھر یہی مضمون آیت البر آیت نمبر ایک سو ستہتر سورہ بقرہ پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکو حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ہے اس کا کلائمیکس یہ چوٹی ہے یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے اور تواسی بالحق کی چوٹی کیا ہے اور تواسی صبر کی چوٹی کیا ہے چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس اور اسی کے درمیان میں یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہیرا ہے یہ بہت بڑا ہیرا ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے یہ سات آیات کا اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس صورت کا عبود ہے ان نذیر کالو رب الحسمستقاب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یہ استقامت میں قیامت ہے قیامت مزمر ہے اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے ملا کو مانا آسان ہے پر جم جانا آسان نہیں ہے جم جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے تبکل بھی اسی پر ہو اس کی رضا پر انسان راضی رہے کوئی شکوا شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ ان سلاطی و نسخی و ماہیا و مماتی اللہ ٹھکنے کا مطلب تو یہ اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک شاہ صاحب نے سوال کیا تھا اردو میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو اسلام کی حقیقت اور کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرے سنبھال دوں آپ نے فرمایا کل آمن تو بلّہ ہے مستقل کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے یہ ہے ایمان کی چوٹی اللہ آمن و عامر سوالحات ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا مجھے شفا دینے والا اللہ ہے اس پر دل مطمئن ان دن بتمنی ہوگول یہ مل ان پر فرشتوں کا رضول ہوتا ہے اللہ تخافو کہ ڈرو نہیں بلا تحزنو اور غمگین نہ ہو جنت خوشیاں منا اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق ہے لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں بدل میں آئے ہیں انسبت الزین عامن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ تو یہ اسنائے حیات میں بھی مالکن فی ہا ماں کشک ہی نہن کم فی الحیات دنیا ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جافظ وہ لقوفی ہے اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ ماتشتہی انفسکم و کم جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہم نے رکھے ہیں نا اس میں کیا ہے کیا کچھ خواہشات ہیں کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طرف ہے اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے ہم جانتے ہیں اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے ولکم فیحا ان جو چاہیں گے تمہارے جی ولکم فیحا مات مزید بڑا جو تم مانگو گے اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ شخص کا علیحدہ ہوگا اپنے شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے بچہ کیا مانگے گا ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا ہر ایک کی بات جو ہے لیکن جو مانگو جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو اون کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا لکوفیا ان ہو سکوں پیا ماتم مات اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لیول آف کانشیسنیس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا اور یہ سب مل کر بھی نوزولم من غفور الرحیم یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے اصل وہ ہے مالا عین الرات ولا سمیت و علا قلب بشر جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی فلاں تعالیٰ کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے اب آ گئی وہ جو اس کا امود ہے وہ من احسن و قول جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی مال حاصل کر لو معاذ اللہ دنیاوی اور حکومت کیا کرنا ہے اس کا آنی جانی شہ ہے آج ہے کل نہیں اور اس سے اللہ کیا مصولیت بڑھتی ہے ذمہ داری بڑھ جائے گی حساب سخت ہو جائے گا ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو یہ گیند ہے یہ نفع ہے یہ تمہاری کمائی ہے دعوت اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے دعوت ضائع ہو جائے گی دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من ولا ولا تستوي الحسنه السيئه اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا کون کہے گا کہ برابر ہوتے تو ایسی شے جو مصد حسد کے ندی اس سے بات شروع کی دلیل کیا چیز کس کیا چیز قائم کی اتفا بلتی احسن تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر وہ تمہیں گالیاں دیں تم دعائیں دو آخر کٹور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیز جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہوں وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے یہ کامت میں دوسرا رخ بھی آئے گا لیکن یہاں دعوت دعوت کے مرحلے پر تو واقع بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ نہایت بے ذر انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ السلام وسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکندے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرور بنو فاختہ کی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرور دے جائے سانپ جیسے نہ رہتا ہے ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرور نہ پہنچا سکے سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرور بنو تو واقعی دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے دعائیں دیجیے انہیں ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجیے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی بولو آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی یہ ہے دعوت کا مقام تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے سورہ زبر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی وہ دوسرے افراد تک جائے گی متعدی ہوگی یہ دعوت تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے گروہ وجود میں آئے جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا بل تکم بن تک بلکل و وم ابل معروف جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں اپنے آپ کو کوئی بہت زوم نہیں ہے کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں بھی عام مسلمان ہوں ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے کہ انه ولي حمیم ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بہت گرم جوش انسان آخر انسان ہوتا ہے کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پہ بھی دے گا وما یورقا ہوزینہ صبر اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں ہو سکتی یہ بات مگر انہیں کو جن میں صبر کا مادہ ہو پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو وما یلقاها لکھا ذو حظ عظیم اور نہیں یہ چیزیں ملتی یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم بڑے نصیبے والا ہے یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ان رضو حسن عظیم اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو اس کی سواری دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کے قدم و حجم دیکھو یہ تو بڑا نصیب والا ہے وہ پھر جب وہ دسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دسا دیتا لیکن حج عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں ان رب اللہ سو مستقام ہوں ممن پھر ہے آسن اس طریقے سے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے یعنی کبھی غصہ آنے لگے کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا اندر سے محسوس ہوا فاستعذ بالله فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ کا اے اللہ مجھے بچا اس سے انه هو السميع العليم یہ آیت آ چکی ہے سورہ آراف میں وہاں ہوا اضافی نہیں تھا یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا آیات ہی لے لو نہار اور اس کی آیات ہی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی وہ شمس و قمر اور سورج بھی اور چاند بھی الشم سے ولا القمر دیکھو سیدہ مت کرو نہ سورج کو نہ چاند کو وسجد اللہ ندی خلق بلکہ سیدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ان تمہیں تم یا ہو اگر تم واقع اسی کی بندگی کرتے ہو تو اس تکبروں پھر اگر وہ استقبال کرے فلدین عند رب کا تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کی بنا پر تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہیں فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں فل عند رب کا جو تیرے رب کے پاس ہیں جو سب لہو بلیہ نہ وہ تو دن رات اس کی تصویر میں لگے ہوئے سب ہم دیکھا وہ نوقد یہ تو سورہ بکرا کے چوتھے رکو میں شروع میں آئی گیا تھا وہ لا امون اور وہ اس تصویر کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں جو سب بل وہ لا یس امون تھکتے نہیں ہیں سجدہ کر ومن وہ آیا ان خاص اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے فیضا حضل علیہ الماح تزت و ربت جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابھری گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نا گھاس کہ زمین ابھر رہی ہے اوپر ان لذی لذیذ لمحی موتا یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا ان نہ الشعین قبیر یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے ان لائق جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں پیڑ پڑتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں تو کیا کا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے خیر امن آمن یوم قیاما یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں اے سے تم اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجیے ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کا جواب ہے اے ملو ما شے کرو کرو جو تمہیں کرنا ہے ان نہ بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ان نہ ندیلا کفرو بے ذکر جا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس از ذکر کا یہاں پھر نوٹ کر لیجیے قرآن کا ذکر آ رہا تیسری مرتبہ از ذکر ہے یاد دہانی ہے یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مخفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے دبی ہوئی ہے تمہارے ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں تمہاری عدم توجہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو ولا ولاقر کا لذیذ نسول فنساہ ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے اور جن نظین کفرو بھی ذکر جا ہوں یہاں پھر آگے محضوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے وہی لہولا کتاب العزیز عزیز نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے بڑی طاقتور کتاب ہے لا یاتی ہی من بین یدہ خل سے ہی بات اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کبھی پیدا نہ کی جا سکے تنظیل حکیم خمید یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے مایو قار القاعب ماں قطیر علی رسول من قبل نبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لیے کہا گیا ان رب کا رضو مغفرت ان رضو قابل علیم یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے دردناک سزا دینے والا بھی ہے ولو لو یاد قرآن آجمین تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو اجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں اجمی زبان میں لقالو لولا فصلت آیات ہو تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی آجمی عربی کیا کتاب اجمی زبان میں اور قوم ہے عربی کل ہو نذین آمن ہدم و شفا کہہ دیجیے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نادل کیا ہے یہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے فی بخر اور واقع جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے سقل ہے وہ آج اما اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے وہ لائے کہ یہ نوجوان بعید انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی والدہ موسل کتاب افق الفقی اور ہم نے موسا کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا وہ لولا کل مت السبق رب یا ہو اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا اس کے لیے کہ ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے ایک اجل معین تھی وہ نہ لفی شکی من ہو بوریب اب یہ من ہو اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا ہے پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو اس کے بارے میں شکو کو شبہات میں مبتلا میں ممن عمل فل نفس ہی جو کوئی بھی عمل کرتا ہے دیکھ وہ اپنے لیے کرتا ومن اصاف علیہ اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کی جو اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا وما رب و کا مزن اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی وما تخرج من ثمرات اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے وما تحمل من انسا اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل ولا تدا اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے اللہ بعلم میں ہی مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے من انسا جو بھی ہے یونادی ہی میں نشرک شرکائی اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک آلو آز انا کما منا من شہید تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقع کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا وبل عنہم ماں کارو یدون من قبل اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وزن معلوم معلح محیث اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاسی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لا الانسان من دعائی خیر انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور نعمتیں ہیں اور مانگے گا بھائی مسح ہو اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے فیوس القلوب تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے رکھنا ہو رحمت امن درا بست ہو اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی لقولن ہاضادی تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عہدے حل کر لیے وبا کا قائمتن یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے ہو وہاں رجت تو ہے یہاں رجیکٹ تو ہے اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض فرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقع تو ہو ہی گیا وہ تو میرا گمان نہیں ہے یہ دکوسلا کا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہو ہی گیا الا ربی نلی نلخس نہ تو میرے میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دیے ہیں دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا فلاں الزین کفر الفر عامل تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ولانزی کن نہ اور انہیں لازمن مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے وحیدہ مساو و فضو دعائید اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے بول ارائے تم ان کار دلہ ہے سما کفر تم بھی نبین سے کہیے کہ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو امکان تو ہے نا ایک فیصد دو فیصد تین فیصد کسی درجے میں تو امکان ہے صبح کفر تم بھی اور پھر تم نے اس کا کہر کیا من اگر شقاق بائی تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ کے اندر جا پڑا ہے یعنی سوچو ذرا غور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آسان ہیں کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چالیس برس تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے آفا کے وفی انفسم یا حتب الحق ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق وفی الفسم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حق یہ طبی الحم الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے مبرخل ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ دو سو برس کا ہے معاملہ اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں کس کس پہلو سے قرآن موجودہ ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا موجودہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت اپنی فصاحت اپنی بلاغت کے اعتبار سے موجودہ تھا اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا تمہارے ہاں شعراء ہے تمہارے ہاں خطباء ہے تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے وہ ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا باقی یہ کہ نبی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنومین آف دی نیچر ہے قرآن جو آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپ کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرانک مائکروسکوپ سے آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا وہ ایمان لے آئے مارس بکائی لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین اور پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا دم طرف ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر روشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے اس کی علقہ اب علقہ کہاں سے لیا ہے اب یہ علقہ فائدہ خواب فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یا تمام اجرام سماویہ کا کل الفی فلک جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکن ہے زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کچھ ہے ہی نہیں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں کچھ ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹرانس جو ہے وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کیا ضرورت البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے صاف مان لو جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلو میں نندے ربینا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ این ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گا اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسن نہ کیا جائے کھیستان نہ کی جائے یہ نہ کیا جائے یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرر کیا جائے اب دیکھیے یہ لفظ جو آیا ہے سنوری ہند اب سین جب آتا ہے فیل مظاہرے پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے ایکسپلور کر رہی ہے خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے آرٹک اور انٹارکٹک ایکسپلوریشن کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے کیسی جان جوکوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے سنوری ہی مایات نافنا فاق وقی حق تاحق یہ بات اور مبرن ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاگر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے اولم یخ رب کا نوک ال شہید کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر کائنات کی ہر شخص نگاہوں کے سامنے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں سمجھ میں کس کی آتی ہیں اللہ علحیب من ان میں آگاہ ہو جائے یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکو کو شبہات میں پڑے ہوئے اللہ انہوں بےکل شاعر محیط آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے بارک اللہ علی و قرآن عظیم و نفا میات ویات البلایات منظک حقیق